السلام علیکم dear today we are in the lecture number database management system course C S four zero three in previous lecture we concluded our discussion on the is a very important stage in database lecture with a brief summary of normalization process and then we'll continue Uh, during last two lectures that normalization is a step-by-step process to make database design more efficient and more accurate. And now you have got in your mind how does it make more efficient and more accurate your database design, because it uh, reduces the chances of different form of anomalies that may occur in an unnormalized database design. A strongly recommended activity performed after the logical database design phase in are more prone to errors اور انکنسٹینسیز یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو آپ کے پاس جو ڈیٹا بیس نارملائز نہیں ہوگا اس میں ایرر کے ہونے کے زیادہ چانسز ہیں جبکہ جو نارملائز ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے اس میں ایررز کے ہونے کے چانسز نسبتاً کم ہیں normalization is based on the F Ds اور یہاں سے آپ کو ایف ڈیز ان ڈفرنٹ ٹائپس ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اور خاص طور پہ جو انفرنس رولز ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ چل چکا ہوگا F Ds are not created rather identified by the designer اور اینالسٹ یہ ایک بات جس پہ میں میں نے شاید اتنا نہیں کیا تھا پریویس وہ یہ ہے کہ as a designer you do not create you do not establish the F Ds within environment rather you identify them and how do you identify them you identify them by the analysis of the existing system by interviewing the user of the system by seeing the requirements of the of the users by analyzing the requirements تو وہاں سے آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں you do not create them وہ وہاں پہ پہلے سے ایگزٹ کر رہی ہوتی ہیں انلیس کے بہت ہی ایک جو ریلیٹولی لیس سچویشن ہوتی ہے کہ جب آپ you are recommending them something اور اگر فرض کریں وہ if they agree to your recommendation and they apply some sort of changes as per your recommendation تو تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک ایف ڈی جو کریٹ کی ہے لیکن still that F D will be implemented in the system and then you will implemented in your database design تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایف ڈیز جو ہیں وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے اور یہ آپ کو آج کی جو ایگزامپل ہم آج ڈسکس کریں گے نارملائزیشن کے بارے میں اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا normalization forms exist up to six N F however for most of the situation three N F is sufficient یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس تھرڈ نارمل فارم تک ہے پھر بی سی این ایف ہے پھر fourth normal form fifth normal form اور پھر ہمارے پاس ایک ہے D K N F domain key normal form یہ جو فور ففتھ اور سکس ہیں these are more theoretical purpose real life application میں وہ اتنی زیادہ استعمال نہیں ہوتی چنانچہ if you are very much clear up to third normal form اور plus if you if you are clear about the B C N F اور آپ اپنے ڈیٹا بیس ڈیزائن کو if you bring it up to three N F B C N F that would be sufficient وہ آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ صحیح کام کرے گا پرفارم تھرو انالیس اور synthesis process let's not discuss this point اس وقت میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ کو ایکسپلین کرے گی پورا نارملائزیشن پروسیس یہ ایگزامپل جو ہے یہ ریکارڈو کتاب میں موجود ہے اور آپ لوگ اگر ریفرنس اس کو کے طور پہ دیکھنا چاہیں اس کو تو آپ کو یہ وہاں بھی مل جائے گی آپ کو اپنی سلائیڈ میں بھی مل جائے گی اور آپ کو لیکچر نوٹس پہ اس کا ریفرنس ملے گا اس کو آپ سمجھیے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نارملائزیشن پروسیس کیسے ہوتا ہے اور اس کے اسٹیپس کیا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ٹیبل دیا گیا ہے آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس ٹیبل کا نام ہے ورک اس میں مختلف ایٹریبیوٹس آپ دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ اس میں ہے project name project manager employee I D hours employee name budget start date salary employee manager employee department اور ریٹنگ یہ آپ کا ایک ٹیبل ہے جس میں کہ وہ تمام ایٹریبیوٹس جو کہ ایک سسٹم کے اندر ریکوائرڈ تھے being used in some being referred users مختلف یوزر گروپ نے کہا کہ ہمیں یہ ایٹریبیوٹ چاہیے ہمیں یہ انفارمیشن چاہیے اپنی آؤٹ پٹ میں تو during that process the designer the analyst collected these attributes and form this one relation یا آپ یہ کہیں کہ he created this list of attributes اور اس کو اس نے ایک ریلیشن کا نام دے دیا اب اس کے بعد جو یہاں پہ ڈفرنٹ فیکٹس uh, دیے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیے کہ یہاں سے آپ ایک چیز یہ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ how would you identify the F Ds mind it in the real systems no user will tell you these are the F Ds وہ آپ کو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو وہ ایٹریبیوٹ نیم ایرو اور ایٹریبیوٹ نیم دے کے these are the F Ds that are within our environment no اس میں یہ ہے کہ you will have to identify them کیسے میں نے کہا کہ آپ انٹرویوز کے دوران آپ ان سے جو بات کرتے ہیں جو آپ نے بعض آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جہاں سے آپ کو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ جو سسٹم بنانے جا رہے ہیں جو سسٹم کام کر رہا ہے اس کے بارے میں جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں چاہے وہ ایک پیراگرافی شکل میں لکھی ہوئی ہو چاہے وہ مختلف پوائنٹس کی شکل میں ہوں چاہے وہ آپ کو ان کو کلیکٹ کریں آپ بائی انٹرویوئنگ یا جیسے بھی یا چاہے آپ نے ان کو جو آپ کے پاس ٹولز آپ نے استعمال کیے تھے لائک وہ جو ڈی ایف ٹی تھا یا کراس میٹرکس تھا ان تمام چیزوں کو آپ نے ریفر کر کے یہاں سے آپ نے جو ہے نا وہ ایف ڈیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور even within the exam جب آپ ایگزام کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی you would be lucky if you find F Ds defined as such and most of the time students are not that lucky ٹھیک ہے انہیں میں کو مشکل کام بھی کرنا پڑتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اگر ایگزام کے پوائنٹ آف ویو بھی دیکھیں تو اس میں آپ کو ہوگا یہ کہ آپ کو ایک پیراگراف کی شکل میں جو انوائرمنٹ ہے جو اس کے رولز ہیں جو بزنس رولز ہیں بیسیکلی وہ آپ کو دیے ہوئے ہوں گے یا آپ کو ڈفرنٹ پوائنٹس کی شکل میں جیسا کہ ہمارے پاس اس ایگزامپل میں ہے ڈفرنٹ پوائنٹس کی شکل میں you have given the different business rules وہاں سے you will have to establish the F Ds اور پھر ان ایف ڈیز کے بیس پہ جو ہے نا آپ اس کو نارملائز کریں گے اور مائنڈیڈ یہ جو آپ نے اس وقت اپنا ٹیبل دیکھا تھا جو اپنے اس کی جو کے ایٹریبیوٹ دیکھے اس فارم میں this table is full of all sort of anomaly جتنی ہم نے پڑھی تھی نارملائزیشن کے دوران چاہے وہ they were due to partial dependency چاہے وہ تھی due to transitive dependency all sort of جو جو ڈیپینڈنس وہ اناملیز ہیں وہ یہاں موجود ہیں آپ ڈیٹا کو دیکھے بھی اندازہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں تو جب آپ ایف ٹیز آئیڈینٹیفائی کریں گے وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ this particular table is full of normals آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس ایگزامپل کیس میں ہم ایف ڈیز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس اس ایگزامپل میں مختلف رولس دیے ہوئے یا مختلف جو بزنس رولز ہیں وہ دیے ہوئے مثلا پہلا لکھا ہوا ہے کہ each project has a unique name but names of employees and managers are not unique جس وقت آپ کو یہ کہہ دیا گیا کہ each project has a unique name اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا جو سیم پروجیکٹ نیم ہے وہ ڈپلیکیٹ نہیں ہوگا یونیک ہے جب ڈپلیکیٹ نہیں ہوگا یونیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروجیکٹ نیم uh, ہے that can be used as identifier because we have studied in our discussion in keys کے دوران اور کے دوران کہ دا آئیڈینٹیفائر اور the keys has to be unique تو چونکہ پروجیکٹ نیم جو ہے وہ ہمیشہ یونیک ہوگا ڈپلیکیٹ نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ کہ we can use the project name as identifier ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ امپلائز اور جو مینیجر کے نام ہیں وہ یونیک نہیں ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ we can not use the employees name اور manager name as the keys یا identifier each project has one manager whose name is stored in project manager اب دیکھیے ہم نے کہا کہ ہر جو پروجیکٹ ہے اس کا ایک پروجیکٹ مینیجر ہوگا یہ بات تو اس میں بتا دی گئی دوسری بات یہ کہا گیا کہ چونکہ ان جو پروجیکٹ مینیجر ہے اس کا نام تو یونیک نہیں ہوگا دوسری اور ایک بات یہ پہلی بات میں پہلی جو کنڈیشن جس میں یہ کہا گیا کہ پروجیکٹ نیم یونیک ہوگا جب ہر پروجیکٹ کا ایک پروجیکٹ مینیجر ہوگا اور پروجیکٹ نیم یونیک ہے اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ if have got a project name then we can determine the project manager associated with that project اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایف ڈی اس طرح سے بن جاتی ہے یا ایک ایف ڈی جو ابھی بننا شروع ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ project name determines project manager I hope کہ آپ کو ان دونوں چیزوں کو اگر لنک کریں تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ how do we establish this particular F D اس کے بعد آپ دیکھیے اس سے آگے ہے تیسری جو اس میں ایک بزنس رول ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ many employees may be assigned to work on each project یعنی ایک پروجیکٹ میں بہت سے امپلائز کام کریں گے and an employee may be assigned to work on more than one project دیکھیے کہ اب اس بیسک سینٹینس میں کیا ہو رہا ہے کہ the relationship between project and employee is being determined اب دیکھیے یہاں پہ جیسے میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ جو آپ کا سسٹم ہے جو ریئل ورلڈ سسٹم ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جس سسٹم کو آپ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں جس سسٹم کو ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ no one will tell you in this form کہ there is a many to many relationship between the project and employee نہیں وہ آپ کو اس طرح کی باتیں بتائیں گے جیسے کہ یہاں پہ سینٹینس کی شکل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پروجیکٹ پہ بہت سے امپلائی کام کر سکتے ہیں اور ایک امپلائی جو ہے بہت سے پروجیکٹ پہ کام کر سکتا ہے یہاں سے you will apply your own thinking اور اس کو آپ ڈسکرائب کرو گے when in your own terminology when in the language of the E R data model تو اس کیس میں آپ یہ کہو گے کہ there is a many to many relationship between project and employee تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ریلیشن شپ کو اور ان کی کارڈنیلٹیز کو پھر یہ کہتا ہے اس سے آگے لکھا ہوا ہے کہ the number of hours per week that a particular employee is assigned to work on a particular project دیکھیے اب یہاں پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں گے جو آپ کو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ hours means number of hour سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آورز ایٹریبیوٹ ہے آورز پراپرٹی ہے کیا ہم اس کو امپلائی کے ساتھ اٹیچ کریں گے کیونکہ امپلائی آورز میں کام کرتا ہے یا یہ ہم پروجیکٹ کے ساتھ اسائن کریں گے کیونکہ certain number of hours is worked on a project یہ چیز سوچنے کی ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس چیز کو ڈٹرمن کرنے میں مینشن کرنے میں we need the reference of both the things both the participant entity types تو وہ جو ایٹریبیوٹ ہے that will not be associated with the participating entity types بلکہ that will be an attribute of the relationship اب یہاں پر ہی کہا جا رہا ہے کہ hour the number of that an employee work on a particular project اس کا مطلب ہے کہ کو جاننے کے لیے will need to tell both the things کہ کس امپلائی نے کس پروجیکٹ پہ کام کیا ہے تو یہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہاں اس نے اتنے آورس کام کیے اس لیے جو یہ یہ آپ کا ہے this is a part of the relationship this is the attribute of the relationship اور اس کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے اس کو مینشن کرنے کے لیے ہمیں دونوں کی ضرورت پڑے گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ایف ڈی ہم یہاں سے کریٹ کریں گے جو ایف ڈی یہاں بنائیں گے وہ یہ ہوگی کہ employee I D comma the project I D they determine the hours اور اگر ہم اس کو پراپرلی مینشن کریں اسی ایگزامپل کی ایٹریبیوٹس کو نام استعمال کرتے ہوئے اس میں ہوگا project name because project name is the identifier key project جو بھی ہمارا ٹیبل بنے گا تو project name comma I D they determine the hours ٹھیک ہے اس لیے کہ ہمیں آور جاننے کے لیے دونوں کی ضرورت ہے تو اس طرح آپ دیکھیے کہ اس اسٹیٹمنٹ سے کس طریقے سے آپ نے ایک ایف ڈی آئیڈینٹیفائی کی ہے اب دیکھیے اس میں نیکسٹ پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ budget store amount budgeted for a project and start date gives the starting date for project again these two attributes, they are associated with the project اور پروجیکٹ کے لیے ہم یہ پہلے دیکھ چکے ہیں یہ پہلے اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ project name is going to be the identifier the key تو اس میں چونکہ ہمارا اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا ڈٹرمیننٹ ہے وہ پروجیکٹ نیم ہے تو پروجیکٹ نیم جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گا اسٹارٹ ڈیٹ کو اور بجٹ کو دوبارہ دیکھیے پروجیکٹ نیم جو ہے وہ ہر پروجیکٹ کے لیے یونیک ہے آئیڈینٹیفائر ہر پروجیکٹ کا ایک مینیجر ہے چونکہ پروجیکٹ نیم یونیک ہے تو اگر آپ کو پروجیکٹ نیم پتا ہو تو آپ کو پروجیکٹ مینیجر کا پتا چل جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ project name determines project manager اس چوتھی جو کنڈیشن ہے چوتھا جو رول ہے اس کے تحت آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہر پروجیکٹ کے لیے ہمارے پاس ایک بجٹ بھی ہے اور اس کی ایک اسٹار ڈیٹ بھی ہے تو اس کا اور چونکہ ہمارے پاس پروجیکٹ نیم یونیک ہے تو پروجیکٹ نیم جو ہے وہ ان دونوں کو بھی ڈٹرمن کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہماری جو ایف ڈی تیار ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ project name determines project manager budget اور اسٹارٹ ڈیٹ تو اس طرح سے ہماری ایک ایف ڈی یہ تیار ہو رہی ہے پانچواں پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ salary gives the annual salary of an employee دیکھیے وہاں پہ یہ تھا کہ آورس وہ یہ تھا کہ ایک امپلائی ایک پروجیکٹ پہ کتنے آورز کام کرتا ہے سیلری جو ہے that is the annual salary of an employee اب اگین اس کا مطلب یہ ہوا کہ salary of employee we simply need to know the I that employee اگر ہمیں ایک آئی ڈی پتا چل جائے جن ایٹریبیوٹس کے ساتھ ایسے آئی ڈی کے طور پہ نام اٹیچ ہوا ہو اس سے جنرلی ہم یہ مراد یہ ہیں کہ that is a unique thing کیونکہ اس کو آئی ڈی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اس لیے آئی ڈی اس کے نام کا حصہ بن جاتا ہے اور اگر کوئی اور ہمارے پاس آئیڈینٹیفائر بنتا ہے جیسے کہ پروجیکٹ نیم تھا تو پروجیکٹ نیم کے بارے میں you can not assume on your own unique it will be unique تو جب تک آپ کو اسپیسیفکلی کہا نہ جائے کہ جیسے یہاں پر کہا گیا کہ پروجیکٹ نیم یونیک ہوگا تو نیمز کے بارے میں نیم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں یو کی ناٹ آٹومیٹیکلی اسیوم کہ یہ یونیک ہوگا لیکن جن کے بارے میں آپ کو کہا گیا آئی ڈی جیسے ہم استعمال کرتے رہے ہیں department I D student I D course I D program I D تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اسیوم کر سکتے ہیں کہ وہ یونیک ہوں گی اب یہاں پہ کہا گیا ہوا کہ salary gives the annual salary of an employee اب salary is an attribute of the employee اور ہم جو اس کا آئیڈینٹیفائر کے طور پہ ہم امپلیسٹلی استعمال کر رہے ہیں وہ ایٹریبیوٹ ہے امپلائی آئی ڈی تو اس کو ہم اس ایف ڈی کا حساب بنا دیں گے جہاں پر یہ ہوگا کہ employee I D determines salary employee manager gives the name of the employees manager who is not the same as the project manager دیکھیے یہاں پہ ہم نے پروجیکٹ نیم کے ساتھ جو پروجیکٹ نیم کی ایف ڈی تھی اس میں we we have already included an attribute project manager manager here in this particular rule are talking about the employee پھر وہی بات ہے کہ ہر امپلائی کا ایک امپلائی مینیجر ہوگا اور یہ ایف ڈی کیسے بنے گی یہ ایف ڈی ایسے بنے گی چونکہ امپلائی آئی ڈی جو ہے وہ یونیک ہے اور ہر امپلائی کا ایک مینیجر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ employee I D determines The employee department gives department manager of the employees department اب یہاں سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ امپلائی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تو جب یونیک ہے یعنی جب ڈپارٹمنٹ نیم جو ہے وہ یونیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم یوز کر سکتے ہیں ایز آئیڈینٹیفائر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں پھر اس میں ہے کہ جو امپلائی ڈپارٹمنٹ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ میں امپلائی کام کرتا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ چونکہ ہمارے پاس امپلائی آئی ڈی یونیک ہے تو اگر ہمیں امپلائی ڈپارٹمنٹ پتا ہو امپلائی آئی ڈی پتا ہو تو we can determine the employee department اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امپلائی ڈپارٹمنٹ ایٹریبیوٹ ہے وہ بھی اس ایف ڈی کا حصہ بن جائے گا اور دیکھیں ایک اور بات جو اس پہ آپ کو غور کرنے والی وہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ نیمز آر یونیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا ایٹریبیوٹ ہے امپلائی ڈپارٹمنٹ امپلائی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ جس میں امپلائی کام کرتا ہے اور ایک ہے employee manager employee manager manager جو ہے وہ از دا دا آف ڈپارٹمنٹ یعنی اس ڈپارٹمنٹ کا مینیجر ہے جس ڈپارٹمنٹ امپلائی کام کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ if we know the employee department we can determine employee manager کیونکہ امپلائی مینیجر جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کا مینیجر ہے جس ڈپارٹمنٹ میں امپلائی کام کرتا ہے تو if we know the employee department جو کہ یونیک ہے then we can determine the employee manager یعنی اس ڈپارٹمنٹ کا کون سا مینیجر ہے یہ ایک اور ایف ڈی آپ کی بن گئی آٹھواں پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ rating gives the employees rating for a particular project فورن آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ ریٹنگ ایسا ایٹریبیوٹ ہے کہ جس کو جاننے کے لیے we need to know two things کون سا ایک تو پروجیکٹ نیم اور ایک امپلائی آئی ڈی اس سے کیا مراد ہے کہ اس امپلائی کی اس پروجیکٹ کے اوپر کیا ریٹنگ ہے ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو if you try to associate with the employee you can not کیوں کہ امپلائی کی ریٹنگ جو ہے وہ ملٹیپل ہے مختلف پروجیکٹ کے ساتھ ہے آپ صرف امپلائی کا نام جان کے ریٹنگ نہیں بتا سکتے but you have to specify the project as well اور دوسری طرف you can not associate rating attribute with the project کیوں کیونکہ ایک پروجیکٹ پہ بہت سے امپلائیز کام کرتے ہیں تو obviously you can not determine the rating by just knowing the project name اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جو ریٹنگ ہے for that we need to know both the employee I D and the project name اس لیے یہ ایف ڈی کیا بنے گی کہ employee I D comma project name determine rating تو یہ آپ کے پاس یہاں پر جو آٹھ دیے ہوئے تھے آپ کو رولس جو بزنس کے بارے میں ان سے آپ نے یہ ایف ڈیز اسٹیبلش کی ہیں اور یہ اب آپ کے سامنے آ رہی ہیں دیکھیں پہلی ہے کہ project name determines project manager یہ بات ہم نے کہاں سے آئیڈینٹیفائی کی ہے یہ آئیڈینٹیفائی کی تھی رول 2 سے project name also determines the budget یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا 4 سے اسٹارٹ ڈیٹ 4 سے اسی طرح جو ہمارے پاس دوسری ایف ڈی ہے وہ ہے employee I D determines employee name اب دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ امپلیسٹ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے پاس جو رولز دیے ہوئے اس میں it has not been mention explicitly لیکن this is something that you can assume تو اس میں یہ ہے کہ employee I D determines employee name that you assume کہاں سے جو آپ کے پاس ریلیشن میں لسٹ تھی ٹیبل میں لسٹ تھی ایٹریبیوٹس کی اس میں امپلائی آئی ڈی بھی تھا امپلائی نیم بھی تھا تو یہاں سے آپ خود اسیوم کر سکتے ہیں اور یہ اتنی غلط یا کوئی بہت بڑی ایزمپشن نہیں ہوگی this would be a valid assumption تو امپلائی ڈیٹرمنز امپلائی نیم آپ نے اسیوم کیا سیلری یہ آپ کے پاس ففتھ میں دیا ہوا ہے کہ سیلری جو ہے وہ امپلائی کی اینوئل سیلری ڈیٹرمنٹ کرتی ہے امپلائی مینیجر یہ کہ آپ کو پتا چلتا ہے سکس سے اور اسی طرح امپلائی ڈپارٹمنٹ یہ بھی آپ کو سکس اور سیون سے اس کو آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کہ project name and employee I D determine and rating یہ آپ کو مل رہے ہیں تیسرے سے اور آٹھویں سے اس کے علاوہ جو آپ کے پاس سیونتھ ہے وہاں سے آپ کو ایک اور ایف ڈی بھی ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ employee department determines employee manager تو ڈیئر اسٹوڈینٹس ان آٹھ بزنس رولز سے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ نے جو نا مختلف کو کریٹ کیا اور جب آپ وہ جو ڈفرینٹ ہمارے انفلوئنس رولس تھے ان کے تحت آپ ان کو اگر مرچ کرنا شروع کیا جیسے یونین کا یا ایڈیٹیوٹی جو انفلوئنس رول تھا اس کے تحت جب آپ نے ان کو اپنے کمبائن کیا then you finally end up with these four F Ds اب یہ آپ کے پاس ایف ڈیز ہے اور آپ کے پاس جو مین ریلیشن ہے وہ آپ کے پاس دیا ہوا ہے اب یہاں پہ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب now we enter into the normalization process بلکہ نو نی وی ہیو آلریڈی اینٹر اب ہم ان کو پراپرلی نارملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ نے ریلیشن آپ کے پاس موجود ہے جو ایک ہی ریلیشن جس میں تمام ایٹریبیوٹس کمبائنڈ ہیں نمبر دو پہ اب آپ کے پاس ایف ڈیز بھی ہو گئی ہیں نو وی اسٹارٹ نارملائزیشن اس میں یہ ہے کہ فرسٹ آف آل کہ یہ ہایا ہمارے پاس فرسٹ نارمل فارم میں ہے کہ نہیں ہے اس کا یہ ہے کہ ایک تو آپ جو اپنے پاس ڈیٹا ہے آپ کے سامنے وہاں سے بھی لگا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ایٹریبیوٹس ہیں ان کی نیچر سے بھی یا فرض کریں آپ نے انٹرویو کے دوران بھی یہ اسٹیبلش کر لیا کہ none of the attribute is multi valued attribute اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو ٹیبل ہے that is in the first number form now we move to the second number form اور آپ کو یاد ہوگا سیکنڈ نارمل فارم کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ table has to be the first normal form پہلی بات اور دوسری بات ہے کہ all non key attribute should be fully functionally dependent on the key اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ٹیبل میں جو ہمارے پاس سنگل ٹیبل ہے ریلیشن ہے اس میں کی کیا ہے اب اگر آپ ایف ڈیز پہ نظر دوڑائیں تو کوئی بھی آپ کے پاس ایک ایف ڈی ایسی نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ آپ اسٹیبلش کر سکیں کہ اس کا جو ڈٹرمنٹ ہے وہ تمام ایٹریبیوٹس کو ڈیٹرمنٹ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایک ایٹریبیوٹ یا کوئی ایک ایف ڈی تو اسٹیبلش نہیں کر رہی آپ کی پرائمری کی چنانچہ اگر آپ غور کریں تو کچھ ایٹریبیوٹس کو ڈٹرمن کر رہا ہے امپلائی آئی ڈی کس طرح جو آپ کے پاس دوسری ایف ڈی ہے کچھ ایٹریبیوٹس کو ڈیٹرمنٹ کر رہا ہے پروجیکٹ نیم جو آپ کے پاس پہلی ایف ڈی ہے تیسری ایف ڈی میں کچھ ایٹریبیوٹس کو دونوں مل کے ڈیٹرمنٹ کر رہے ہیں اور جہاں تک چوتھی ایف ڈی ہے اس میں جو ڈیٹرمنٹ ہے اور ڈیپینڈنٹ ہے دونوں ہی اوپر کی ایف ڈیز میں ڈیپینڈنٹس میں شامل ہیں اس لیے اس کے ڈیٹرمنٹ کا ایز سچ پرائمری کی ڈیٹرمنیشن میں رول نہیں ہے تو اس سے آپ نے یہ اسٹیبلش کر لیا کہ اگر آپ کو امپلائی آئی ڈی اور پروجیکٹ نیم دونوں پتا ہوں تو آپ تمام کے تمام ایٹریبیوٹس کو ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں کیسے دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس دونوں ہوں یعنی امپلائی آئی ڈی اور پروجیکٹ نیم آپ پروجیکٹ مینیجر ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں کس سے پروجیکٹ نیم سے بجٹ ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں پروجیکٹ نیم سے اسٹار ڈیٹ پروجیکٹ نیم سے اسی طرح employee name salary employee manager employee department کس سے امپلائی آئی ڈی سے اسی طرح آورز اور ریٹنگ کس سے دونوں سے اس سے کیا چیز ظاہر ہو رہی ہے اس سے ظاہر یہ ہو رہی ہے کہ آور کی ان دس ریلیشن از اے کمپوزٹ کی جو کہ امپلائی آئی ڈی اور پروجیکٹ نیم سے مل کے بنتی ہے چنانچہ یہ ہماری کی ہے تو اب دوبارہ اگر دیکھیں نارملائزیشن کے پروسیس کی طرف تو فرسٹ نارمل فارم میں تو ہمارا ہو گیا اب سیکنڈ نارمل فارم کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ all non key should be fully function dependent on the key کی ہماری آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے فوراً آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو آپ کا ٹیبل ہے یہ سیکنڈ نارمل فارم میں نہیں ہے کیوں there are so many attributes that are partially dependent on the key کیسے دیکھ لیں کہ آپ کی جو فرسٹ ایف ڈی ہے جس میں کہ آپ کے پاس وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ پروجیکٹ نیم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں پارشلی ڈیپینڈنٹ ہیں کس پہ امپلائی مینیجر پہ یعنی اس کی میں سے اسی طرح وہ سارے کے سارے ایٹریبیوٹ آپ کے پاس پورے ایک ایف ڈی ہے جس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں صرف امپلائی آئی ڈی پہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے ریفرنس سے بھی یعنی وہ ایٹریبیوٹ بھی کیا ہے پارشلی ڈپینڈنٹ ہے آپ آپ کی کی کے کے اوپر کون سی امپلائی آئی ڈی اور اور پروجیکٹ نیم ہاں جو ہیں ریٹنگ یہ دو ایسے ایٹریبیوٹ ہیں کہ that are fully function dependent on this key چنانچہ فوراً وہی جو ہم نے پہلے ڈیکمپوزیشن والا جو ایک رول اپلائی کیا تھا اس کے تحت ہم کیا کریں گے کہ ہم اس ٹیبل کو ڈیکمپوز کریں گے تو پہلی ایف ڈی کی مدد سے we'll take all the attributes that are in the first F D اور وہ کون کون سے ہیں project name project manager budget اور start date we create a new relation call the project اور اس میں یہ آپ کے جو چار ایٹریبیوٹس تھے اس کو اس میں شامل کر دیتے ہیں اور پروجیکٹ نیم کو اس میں پرائمری کی کے طور پہ انڈر لائن کر دیتے ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ ایف ڈی ہے اس میں جو کہ امپلائی آئی ڈی کے اوپر بیس کرتی ہے اس میں جتنے ایٹریبیوٹس ہیں ان سب کو ہم نے باہر نکال لیا اور ایک ٹیبل کریٹ کر لیا جس کا نام ہے امپلائی اب امپلائی میں ظاہر ہے کہ اس ایف ڈی کی وجہ سے جو آپ کی امپلائی آئی ڈی ہے that will be the primary key اس کو انڈر لائن کر دیا اور باقی جو ایٹریبیوٹ ہیں like employee name salary employee manager اور امپلائی ڈپارٹمنٹ ان کو وہاں پہ پلیس کر دیا یہ دو ریلیشن بن گئے اب پیچھے جو آپ کا ریلیشن تھا جو اوریجنل ریلیشن تھا اس اگر آپ دیکھیں تو دو ایٹریبیوٹ رہ گئے آپ کے کون کون سے وہ ہیں آورز اور ریٹنگ لیکن اس کے اندر جو آپ کے پاس پروجیکٹ نیم ہے اور امپلائی آئی ڈی ہے یہ دونوں آئیں گے دو ریفرنس کے ساتھ کس طرح سے ایک ریفرنس تو یہ ہے کہ جو آپ کے آورز ہیں اور جو آپ کے ریٹنگ ہے ان کا جو ڈٹرمنٹ ہے وہ دونوں بھی مل کے ہیں تو ایک تو یہ دونوں اس ریفرنس سے بھی وہاں رہ سکتے ہیں اور رہیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ آپ کا جو آپ کا ورک کا ٹیبل جو اوریجنلی اب اتنا ریڈیوس ہو گیا ہے اس کا لنک اسٹیبلش کرنے کے لیے with the employee table and with the project table آپ کو فورن کیز کی بھی ضرورت پڑے گی کیونکہ امپلائی کے ٹیبل کی جو پرائمری کی ہے وہ امپلائی آئی ڈی ہے اور پروجیکٹ کی جو ٹیبل ہے اس کی جو پرائمری کی پروجیکٹ نیم ہے اب یہ دونوں مل کے ورک کی پرائمری کی بھی بن گی اور at the same time these two attributes of the primary key they are functioning as the foreign key as well تو وہ پرائمری کی کا رول بھی پلے کر رہی ہیں اور باقی دونوں ٹیبل سے ان کا لنک بھی اسٹیبلش کر رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ورک ٹیبل تھا اس میں یہی چار ایٹریبیوٹ رہ گئے کون کون سے employee I D project name hours اور ریٹنگ اب ہمارے پاس ہو گئے کل تین ٹیبلز اور اگر آپ ان تینوں ٹیبلز کو دیکھیں تو یہ تینوں ٹیبل جو ہیں وہ سیکنڈ نارمل فارم میں ہیں آئی ہوپ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا آپ تینوں ٹیبلس کو انڈیویجلی چیک کریں کہ are they in second number form اور ناٹ پہلے ٹیبل کو دیکھیے جو آپ کا پروجیکٹ ٹیبل ہے for sure it is in second number form کیوں فرسٹ نمبر فارم میں تو تھا ہی شروع سے اور چونکہ اس کی primary key consist of the single attribute پکی بات ہے no question of of the second number form requirement کیوں کہ اس کی وہ پارشل ڈیپینڈنسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا if you see the second table the employee table definitely second number form کیوں کی از آف سنگل تیسرے ٹیبل کے اوپر آئیے یہ جو ہمارے پاس ہے ورک والا ٹیبل اس میں آپ کے پاس کمپوزٹ کی ہے لیکن آپ کے پاس ایف ڈی ہے تیسری ایف ڈی اس میں لکھا ہوا کہ آپ کے آورز والا ایٹریبیوٹ ہے اور جو ریٹنگ ہے دونوں ہی جو ہے وہ فلی فنکشن ڈیپینڈنٹ ہیں دونوں ایٹریبیوٹس کے اوپر اس کا مطلب یہاں پر بھی پارشل ڈیپینڈنسی ایگزٹ نہیں کرتی اس طرح سے ہمارے تینوں tables that we have created from our one main table وہ تینوں جو ہیں they are in the second number form no have to check the third number form third number form کی پہلی بات تو ڈیفینیشن دیکھیں اگر آپ اس کو یاد کریں تو وہ یہی ہے کہ table has to be in the second number form پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ دیر ایگزٹ نو ڈیپینڈنسی یا no non key attribute determines an other non key attribute یہ تو ہے ڈیفینیشن تھرڈ نمبر فارم کی اب اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں اپنے فرسٹ ٹیبل کو جو ہمارے پاس ہے پروجیکٹ ٹیبل اس میں it is in the second number form ابھی ہم نے اسٹیبلش کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی نہیں ہے یعنی جو ہمارے پاس گیون ایف ڈیز ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی ایف ڈی نہیں ہے کہ جس میں اس ٹیبل کا کوئی نان کی ایٹریبیوٹ اسی ٹیبل کے نان کی ایٹریبیوٹ کو ڈیٹرمن کرتا ہو چنانچہ this table is in the third normal form اب آئیے امپلائی ٹیبل کے اوپر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو تھرڈ نارمل فارم کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے یعنی has to be in the second normal form وہ تو فلفل کر رہا ہے it is the second normal form ابھی ہم نے دیکھا ہے لیکن جو ہمارے پاس فورتھ ایف ڈی تھی جہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ employee department determines employee manager اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو یہ ٹیبل ہے امپلائی کا اس میں دونوں ایٹریبیوٹس موجود ہیں امپلائی ڈپارٹمنٹ بھی اور امپلائی مینیجر بھی اب اس سے پرابلم کیا ہو رہا ہے اس میں آپ اگر if you keep the table in this form then we'll face all those anomalies جو کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں if the table is not in the third number form چنانچہ فوراً وہی جو ڈیکمپوزیشن کا رول ہے جیسے we apply it before to bring the table in the second number form تو وہی رول دوبارہ اپلائی کریں گے and we will decompose this table یوں کریں گے کہ وہی جو ہمارے پاس ایف ڈی ہے جس میں تھا کہ employee department retirement employee manager اس کے تحت ہم ان دونوں ایٹریبیوٹس کو وہاں سے نکال لیں گے and we create a fourth table name the department یہ ٹیبل بن گیا لیکن to establish the link between the employee and the department تو جو ڈپارٹمنٹ نیم ہے we will keep it we will leave it in the employee table as a link as a foreign key تاکہ وہ جو ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ کا ٹیبل ہے اس سے لنک رہے مثال کے طور پہ اگر آپ if you want to know the manager name of an employee تو آپ کیا کریں گے امپلائی ٹیبل سے آپ کو مل جائے گا امپلائی ڈپارٹمنٹ کا نام وہاں سے آپ آ جائیں گے اس ٹیبل کے اوپر کون سا ٹیبل ڈپارٹمنٹ کا ٹیبل اور وہاں سے آپ دیکھ لیں گے ڈپارٹمنٹ کے مینیجر کا نام تو اس طریقے سے آپ کا وہ لنک بھی اسٹیبلش ہو جائے گا اور وہ جو آپ کے پاس انوملیز تھی ساری تھرڈ نارمل فارم کی وائلوشن کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جائیں گی no you come your last table جو کہ تھا بیسیکلی ورک ٹیبل اس میں جو آپ کے دو نان کی ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ آورز ہیں اور ریٹنگ ہے وہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو ڈرمن نہیں کرتا آپ کے پاس ساری ایف ڈیز میں سے کوئی بھی ایسی ایف ڈی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی کوئی ٹرانزٹیو ڈیپینڈینسی موجود نہیں ہے چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے آپ کا یہ آپ کا ٹیبل جو ہے تھرڈ نمبر فارم میں ہے تو اس طریقے سے finally the table that you got are these four tables اب ان ٹیبل میں سے ہر ایک جو ہے وہ تھرڈ نمبر فارم میں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو پورا یہ ڈیزائن ہے یہ is in the third number form یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ڈاٹا بیس ڈیزائن ہے یہ تھرڈ نمبر فارم میں ہے اب اگر آپ نیکسٹ اسٹیج کے طور پہ want to check the B C N F of this design as well تو اس کا طریقہ پھر وہی ہوگا کہ you will apply this rule the condition of the B C N F on each and every table اب آپ کے پاس چار ایف ڈیز ہیں وہی جو چار ایف ڈیز دی ہوئی ہیں آپ ان ایف ڈیز کو سامنے رکھیں اور ان چار ٹیبلز کو اپنے سامنے رکھیں ان کے مطابق اگر آپ پہلے ٹیبل کو دیکھیں تو جو آپ کو بی سی این ایف ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے B C N F every determinant is a candidate key چنانچہ اگر آپ دیکھیں اپنے پہلے ٹیبل کو پروجیکٹ ٹیبل کو تو پروجیکٹ کے لیے جو اس سے ریلیٹڈ ایف ڈی ہے وہ کون سی ہے وہی ایف ڈی جس میں کہا کہ پروجیکٹ نیم ٹرمز ان تمام چیزوں کو تو اس میں یعنی اس سے جو ریلیٹڈ ایف ڈی تھی اس کا جو ڈیٹرمینٹ ہے وہ اس ریلیشن کا اس ٹیبل کا اس ٹیبل کی کینڈیڈیٹ کی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بی سی این ایف کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر رہا ہے چنانچہ your first table is in the B C N F آگے آ جائیں دوسرے میں اگر آپ دیکھیں امپلائی کو امپلائی سے ریلیٹڈ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ہی ایف ڈی اے کون سی کہ employee I D all these things چنانچہ کیا ہوا کہ اس میں امپلائی آئی ڈی جو ہے وہ چونکہ آپ کا ڈٹرمینٹ ہے ڈیٹرمنٹ ہے اور ساتھ ہی وہ کینڈیڈیٹ کی بھی ہے اس لیے آپ کا یہ ٹیبل بھی بی سی این ایف میں ہے اب یہاں پہ تھوڑے سے آپ لوگ شاید چونکے ہوں کہ اس جو امپلائی ٹیبل ہے اس کے اندر ایک ایٹریبیوٹ ہے employee department that is a determinant of an F D لیکن وہ اور وہ کینڈیڈیٹ کی تو نہیں ہے یہاں پہ بٹ مائنڈیڈ اگر یہاں پہ امپلائی ڈپارٹمنٹ امپلائی ڈپارٹمنٹ ہے لیکن امپلائی مینیجر تو یہاں پر نہیں ہے نا اس کا مطلب کہ یہ ایف ڈی جو ہے یہ اس سے بلونگ اس سے ریلیٹ نہیں کرتی کیونکہ ایف ڈی تبھی ایک ٹیبل سے ریلیٹ کرے گی اس کے اس کے جو تمام کے تمام یا ایٹ لیسٹ اس کے ڈیٹرمنٹ اور ڈیپینڈنٹ میں سے دونوں جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ کچھ نہ کچھ تو وہاں موجود ہوں اب یہاں پر یہ کہ ڈیپینڈنٹ میں سے جو آپ کے پاس امپلائی مینیجر ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جو یہ ایف ڈی ہے it is not touching is not violating it is not having any effect on the employee relation اس لیے آپ کا جو امپلائی کا ریلیشن ہے وہ بھی آپ کا بی سی این ایف میں ہے اب آپ آ جائیے اپنے جو تیسرا ٹیبل ہے جو کہ آپ کا ورک ٹیبل ہے اب ورک ٹیبل سے ریلیٹڈ جو اگر آپ دیکھیں تو امپلائی آئی ڈی اور پروجیکٹ نیم دونوں مل کے ڈٹرمن کر رہے ہیں آورس اور ریٹنگ اب یہ ایک ایف ڈی ہے جو کہ ورک سے ریلیٹڈ ہے لیکن یہ کینڈیڈیٹ کی بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ورک ہے وہ بی سی این ایف میں ہے اور دوبارہ پھر وہی بات اگر آپ دیکھیں کہ اس جو آپ کا ورک ٹیبل ہے اس کے دو ایٹریبیوٹس جو ہیں جو کہ آپ کا یعنی امپلائی آئی ڈی ہے اور جو پروجیکٹ نیم ہے یہ دونوں ڈٹرمینٹس ہیں ڈفرنٹ جو آپ کی فرسٹ دو ایف ڈیز ہیں ان میں یہ وہ ڈیٹرمنٹس از جو ڈیپینڈنٹ کے وہ اس میں شامل نہیں ہے اس لیے ان دو ایف ڈیز کا افیکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہوگا they will not be considered related to this particular relation اس لیے جو اس سے ریلیٹڈ آپ کی ایف ڈی ہے وہ صرف یہی ایف ڈی ہے جس میں مینشنڈ ہے کہ پروجیکٹ نیم اور employee I D hours our rating اس لیے کیونکہ this is the only F D اور جو اس کا ڈیٹرمنٹ ہے وہ اس ریلیشن کا کینڈیڈیٹ کی ہے اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو یہ والا ریلیشن ہے یہ بھی بی سی این ایف میں ہے اب آگے دیکھیے جو آپ کا چوتھا ٹیبل ہے جسے آپ نے ڈپارٹمنٹ کے نام سے بنایا ہے اس کی جو ریلیٹڈ ایف ڈی ہے وہ ایک ہی ہے جس میں ہے employed department determines employee manager اس کیس میں کیا ہوگا کہ یہ چونکہ ایک ہی ایف ڈی ہے جو سے ریلیٹڈ ہے اور اس کا جو ڈیٹرمنٹ ہے وہ کینڈیڈیٹ کی ہے تو اس طرح سے یہ بھی آپ کی بی سی این ایف میں ہے تو یوں آپ نے دیکھا کہ آپ نے ایک ٹیبل سے جو بزنس رولس تھے وہاں سے ایف ڈیز کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ایک ٹیبل کو کس طریقے سے آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹرانسفارم کر لیا بی سی این ایف میں یا تھرڈ نمبر فارم میں یہاں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ابھی ہم نے جو ایک روٹ اڈاپٹ کیا ہے وہ یہ کیا کہ ہم نے جو ہمارا ایک مین ریلیشن تھا جو شروع میں ہمیں ورک ریلیشن دیا ہوا تھا اس کو ہم first normal form second normal form سے تھرڈ نارمل فارم تک لائے اور فائنلی ہم نے وہ جو ہمارے فائنل ریلیشنز تھے جو چار ہمارے پاس بنے تھے ان کی بی سی این ایف بھی چیک کر لی اب پریکٹس کے طور پہ آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ کیجئے کہ آپ جو آپ کا مین ریلیشن تھا اس پہ ڈائریکٹلی اپلائی کرنے کی کوشش کیجئے بی سی این ایف یعنی بی سی ایف جو ہے اس کو آپ ڈائریکٹلی ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کریں بی سی ایف میں بجائے یہ روٹ لینے کے کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو اس طرح سے آپ کی اتنا فردر پریکٹس ہو جائے گی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نارملائزیشن پروسیس جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور بیسک چیز اس میں پھر وہی ہے کہ وہ آپ نے جو ایف ڈیز آئیڈینٹیفائی کی تھی وہی آپ کو بیس پرووائڈ کریں گی to break a relation to decompose a relation اور جب آپ نے اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں ان ایف ڈیز کی بیس کے اوپر تو وہ اس ریکوائرمنٹ کو فلفل کر رہا ہوتا ہے اس کو سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے کہ جو ایک نارملائزیشن لیول کی ہوتی ہے اور وہ آپ کو جو ٹیبل ہے اس نارملائزیشن فارم میں آ جاتا ہے تو یہ ایگزامپل جو ہے آپ کو ایک جو ہم نے ڈسکس کی ہے آئی ہوپ کہ اسے آپ کو نارملائزیشن پروسیس کا اور اس ایکٹیویٹی کو ہم کیسے کیری آؤٹ کرتے ہیں اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا جو آپ کو اسائنمنٹ ملے گی اس میں بھی آپ کو اس کی پریکٹس فردر ملے گی اور فائنلی ایگزام میں بھی ظاہر ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا تو اس کے لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ڈفرینٹ بکس کو ریفر کریں اور وہاں سے جتنی اگزامپل آپ کر سکیں نارملائزیشن کی اتنی کیجیے تاکہ آپ کو یہ کانسپٹ زیادہ سے زیادہ کلیئر ہو physical data base design dear students the steps of the data base development process so for that we have covered are the phase the concept data base design the data base design the logical data base design اب لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے بعد ہمارے پاس تھا امپلیمنٹیشن یا بلکہ اس سے پہلے تھا فیزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن درمیان میں ایک چیز جو کہ ایکسپلسٹلی ڈٹرمن نہیں ہوتی ظاہر ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نارملائزیشن اور اس کو ہم نے اس لیکچر میں اور پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا اور آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر بھی ہوگی اب ہم آ رہے ہیں فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے اوپر اس میں اس کا آبجیکٹو کیا ہے آبجیکٹو یہ ہے کہ جو آپ نے لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کیا تھا وہ آپ نے بزنس رولس کو دیکھتے ہوئے آپ نے ان کی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے پھر آپ نے اس کو نارملائز بھی کر دیا ایک جنرل آئیڈیا یہ تھا کہ آپ کا ڈیزائن زیادہ ایکوریٹ ہو زیادہ ایفیشینٹ ہو اسمارٹ ہو اب آپ جا رہے ہیں اس اسٹیج کی طرف کہ جب آپ نے اس ڈیزائن کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے اور مائنڈ اٹ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن آپ کا ہوتا ہے وہ اس ڈی بی ایم ایس سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے یعنی آپ نے جو آپ کا لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن تھا اور جو اس کی نارملائزیشن بھی تھی that you did in the relational data model ابھی اس ڈی بی ایم ایس کا ذکر نہیں ہوا اس ڈی بی ایم ایس کے اس میں کوئی رول نہیں ہے کہ جس میں آپ نے اس کو الٹیمیٹلی امپلیمنٹ کرنا ہے یہاں پہ اب ہم سلائٹلی اس چیز کو کنسیڈر کرنا شروع ہو گئے ہیں یا ہوں گے کہ آپ نے ٹول کون سا الٹیمیٹلی استعمال کرنا ہے اور جو ہمارا فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے اگرچہ اسپیسیفکلی یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جو کریشن پروسیس ہے کہ آپ نے پریکٹیکلی ٹیبلز کریٹ کیے ہیں وہ تو اس میں شامل نہیں ہے لیکن اس سے جو ریلیٹڈ ڈسیشنز ہیں جو اس سے ریلیٹڈ پراپرٹیز ہیں ان کا رول یہاں پہ ہوتا ہے تو اس میں جو آپ کا فیزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے اس میں نا you are moving towards the implementation of your logical data base design rather your normalised logical data base design آئیے دیکھیں یہ کیا ہے basic goal is data processing efficiency اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جو فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن میں ڈفرنٹ ڈسیشنس کریں گے ڈفرنٹ اسٹیپس لیں گے آبجیکٹو کیا آپ کا گول کیا ہے گول یہ ہے کہ جب آپ اس ڈیزائن کو الٹیمیٹلی امپلیمنٹ کریں جب اس پہ اپلیکیشن پروگرام لکھنا شروع کریں جب اس کو ڈیٹا ڈالنا شروع کریں تو جو آپ کی پروسیسنگ ہے اور پروسیسنگ سے کیا مراد ہے any activity related to the data چاہے آپ اس کو وہاں پہ اسٹور کر رہے ہیں اور مینلی جب آپ اس کو ریٹریو کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اس کو کوئی چینج کرتے ہیں کوئی چیز ڈیلیشن کرتے ہیں یہ تمام جو اسٹیپس ہیں دے آر ڈیٹا پروسیسنگ تو جو آپ کا جو یہاں پر آپ کا آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کریں اور پروسیس کریں تو آپ کو زیادہ ایفیشینٹلی آپ کو ڈیٹا ملے جو لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن تھا وہاں پہ ہمارا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک زیادہ ایکوریٹ پرفیکٹ اسمارٹ قسم کا ڈیزائن جو ہے پروڈیوس کریں اور جو انوملیز ہم نے ڈسکس کی تھی ان کا وہاں پہ یعنی جو وہاں پہ نہ وہ انکاؤنٹر ہو سکے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بعض دفعہ ہم ان کنسیڈریشن کو جو ہے نا اگنور کر دیتے ہیں وہ جو ہماری لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن میں کنسیڈریشن تھیں where there we need the perfection theoretically جو ہم تھریٹیکلی کہتے ہیں کہ ایک اچھا ڈیزائن یہ ہونا چاہیے یہاں پہ بعض جگہوں پہ ہم اس کو وائلیٹ کر دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ بعض جگہوں پہ وہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ ریسپانس سلو مل رہا ہے یا وہ جس جو ایکٹیویٹی کا اسکیل ہے جس لیول پہ جس اسکیل پہ جس والیوم پہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ڈیٹا پروسیسنگ ہو رہی ہے وہ اتنی ہیوج ہے اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ آپ اگر بائی دا رول چلتے ہیں تو آپ کو ریسپانس تھوڑا سلو ملتا ہے آپ تھوڑا سا رول کو وائلیٹ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو افیشئنسی میں بہتری مل جاتی ہے تو یہاں پہ دوبارہ آپ دیکھیں کہ جو میں بات جس پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا جو آبجیکٹو ہے فیزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے دوران وہ یہ ہے کہ آپ نے الٹیمیٹلی ڈیٹا کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اور اس میں فوکس اس چیز پہ ہے کہ آپ کی جو نا ہونی چاہیے کہ ڈیٹا آپ کو جو پروسیس کریں اور زیادہ سے زیادہ ایفیشنٹلی ہو تیزی سے ہو جلدی سے ہو ویٹنگ ٹائم کم ہو ایک اور چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو یہاں پر ریکمینڈیشن اور خاص طور پہ وہ ریکمینڈیشن جو کہ کسی پریویس رول کو جو ہم نے رولس پڑھے تھے ان کو وایولیٹ کرنے کی بات کرتا مطلب ہے کہ ان کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا that is totally up to you ٹھیک ہے اس میں کوئی آپ کو کہے گا نہیں دس از یور ڈسیزن کہ آپ نے ان رولس کو اڈاپٹ کرنا یا نہیں کرنا اس لیے اس ٹاپک کی جو ہم ڈسکشن کریں گے اس دوران آپ پلیز کنفیوز مت ہوئیے گا کہ ابھی تو ہم نے کچھ اور پڑھا پڑھا تھا ابھی کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو کرنی چاہیے آپ سے کہا گیا تھا دے آر اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ یہاں پر یہ ہے کہ these are the option if you feel like کہ آپ کے یہ ریکوائرمنٹس ہیں آرگنائزیشن کے ڈسکشن کے بیس پہ آرگنائزیشن کی پرفارمنس ریکوائرمنٹ کی بیس پہ آپ کیجئے ورنہ مت کیجئے اور سب نہیں ان میں سے کچھ اور جو ایسی آپشنس ہوں گی ول پوائنٹ دم آؤٹ کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپشن کریں چاہے نہ کریں transforms the logical database design technical specification for storing and retrieving data اب آپ ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن کی طرف جا رہے ہیں does not include practically implementing the design how tool specific decision are involved اس میں کچھ ایسی چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں کہ جو بیس کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے ٹول کون سا استعمال کرنا ہے تو اس لیے یہاں پہ اب اس وقت تک یا اسٹیج تک ائڈکولر ٹول یو آر گوئنگ اب فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے لیے ان پٹ کیا ہے دیکھیں نا جیسے میں کہا تھا کہ جب آپ آتے ہیں اپنے بیس ڈیزائن پہ تو وہاں پہ آپ کے پاس ان پٹ کیا ہوتے ہیں وہ چیزیں جو آپ نے انیشیل اسٹڈی کے دوران اکٹھی کی تھی لائک جو آپ کی ڈی ڈی ہے ٹول آپ نے استعمال کیا ہے جب آپ آئے لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے اوپر تو ان پٹ کیا تھا اس کا ان پٹ تھا وہی آپ کا جو ای آر ڈیٹا ماڈل میں جو آپ کا ڈیزائن تھا جب آپ پہنچ گئے ہیں نارملائزیشن پہ تو وہاں کیا گیا تھا وہاں کیا گیا تھا کہ ان پٹ کیا وہاں پہ وہاں پہ ہے آپ کا logical database design and your F Ds تو ان دونوں کی بیس پہ you produced normalize logical database design یہ ہو گیا اب جب آپ پہنچے ہیں فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن پہ تو یہاں پہ ان پٹ کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نارملائز ابھی ہم نے پڑھا ہے normalization definition of each attribute attribute ہر کا پرپز کیا کیا آبجیکٹو ہے ڈسکرپشن آف ڈیٹا یوز کہ آپ نے ڈیٹا جو ہے وہ کتنا زیادہ اس میں ہوگا آپ کے پاس ٹیبلز ہیں اس میں کتنا ڈیٹا ہوگا یا کتنا زیادہ استعمال ہوگا requirement for response time data security backup ایسٹرا یہ اگین آپ کو کیسے ملیں گی by the environment the users اور آپ نے کون سا ٹول استعمال کرنا ہے اس سے خاص طور پہ جو ڈی وی ایم ایس ہے اس کا ذہن میں آئیڈیا ہونا چاہیے یا وہ آپ اسپیسیفائی کر چکے ہوں decision involved physical database design میں کون کون سے ڈسیشن انوالوڈ ہیں چوزنگ ڈیٹا ٹائپس کہ آپ نے جو ڈفرنٹ ایٹریبیوٹ اسٹور کرنے ہیں کیونکہ آپ کا جو ریلیشن وہ کنسٹ کرتے ہیں ایٹریبیوٹس پہ اب لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن جو ہے اس دوران آپ نے ایٹریبیوٹس کو نیم تو ایسوسیٹ کر دیے اب اس کے بعد یہ کہ اس اسٹیج پہ اب آپ نے ان کو ڈیٹا ٹائپ ایسوسیٹ کرنی ہے ان کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے یا آپ یہ کہیں ان کا ڈومین اسپیسیفائی کرنا ہے گروپنگ ایٹریبیوٹ اس کو ہم پڑھیں گے کہ بعض دفعہ ڈفرنٹ ایٹریبیوٹس کو جو کہ ہمارے لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن میں ڈفرینٹ ریلیشن سے بلانگ کرتے تھے ان کو بعض دفعہ آپ گروپ کر دیتے ہیں ڈسائڈنگ فائل آرگنائزیشن کہ پریکٹیکلی آپ نے ان کو کس آرگنائزیشن میں اسٹور کرنا ہے یہ بھی اس کا حصہ ہے اور سلیکٹنگ اسٹرکچرس کہ آپ نے الٹیمیٹلی کس کس طرح کے اسٹرکچر استعمال کرنے ہیں تاکہ آپ اپنے ڈیٹا پروسیسنگ کو ایفیشینٹ بنا سکیں اور finally strategies for access query processing والا اس میں شامل ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر کو ہم یہاں کنکلوڈ کریں گے آج کے لیکچر میں ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی جو کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نارملائزیشن پروسیس کی ایک ایگزامپل ڈسکس کی ہے اس میں آپ کو جہاں ایک طرف تو یہ کلیئر ہوا کہ کس طرح ہم ایک ٹیبل کو step by step first normal form second normal form اور تھرڈ نارمل فارم میں لے کے جاتے ہیں اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو آپ کے پاس ٹیبلس ہیں ان کی بی سی ایل ایف کیسے چیک کرتے ہیں لیکن ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ آپ کو ایف ڈیز کیسے ملتی ہیں how do you establish the F Ds کیونکہ یہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کو پکی پکائی پلیٹ میں رکھ کے کبھی بھی ایف ڈیز نہیں ملیں گی کیونکہ جو یوزرز ہیں انوائرمنٹ کے they do not know what are the F Ds they have no idea about the F Ds they simply tell you the business rules وہاں سے آپ نے خود اسٹیبلش کرنا ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہاں there is an F D یہ اس کا ڈیٹرمنٹ ہے یہ اس کے ڈیپینڈنٹ ہے تو یوں آپ نے ایف ڈیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایف ڈیز جو ہے وہ کیسے بیس پرووائڈ کرتی ہیں نارملائزیشن کے لیے تو یہ جیسے پہلے بھی میں آپ سے کہا تھا کہ you can not perform normalization without F Ds کیونکہ نارملائزیشن بیس ہی کرتی ہے ایف ڈیز کے اوپر اسی طرح یہ کہ آپ کو جو میں نے یہ بھی ریکمینڈ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس ایگزامپل ہے وہ کیتھرین ریکارڈو کی کتاب میں موجود ہے آپ اس میں اسی ایگزامپل کو لیں اور ڈائریکٹلی اس پہ B C N F apply کیجیے اس ساری ڈسکشن کے بعد finally we touched the physical database design ہم نے اس کا جو آبجیکٹو ہے اس کو جسٹ ڈسکس کیا ہے اب یہ اس کی جو اسٹیجز ہیں فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کی ان کو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے اب مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ